اور پھیلایا سیاہ اس اس زمین کے اندر ان نباتات کے ذریعہ جی۔ ان نباتات کے ذریعہ پھیلایا بھی تو اس کے ہر قسم کے جانوروں کو تصریف نمبر چھ اور ادلنے بدلنے ہواؤں کے اور بدلنا بدلنا ہواؤں کا سنت کے اندر کیفیت کے اندر کبھی اس طرف سے ہوا چل رہی ہے کبھی اس طرف سے چل رہی ہے کبھی سرد ہے کبھی گرم ہے کبھی تیز ہے کبھی ہلکی ہے یہ ساری جان بس صحاب المسخر اور نمبر سات اور بادل جو تابع کیے ہوئے آسمان و زمین کے درمیان ان ساری چیزوں کے اندر اربت البتہ کئی ہیں ان چیزوں کے اندر کئی دلائل ہیں کس چیز کے دلائل ہیں دالات الا وحدانیت ہی تعالی دالات ہی تالا اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کر رہے ہیں یہ درخت ہو گئے یہ جانور ہو گئے آسمان و زمین ہو گئے آسمان سے بارش کا اترنا ہو گیا یہ ہواؤں کا چلنا ہو گیا یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ کام صرف اللہ کا رہا کون کر رہا ہے کوئی پیر پیغمبر نبی ولی جن فرشتہ نوری ناری خاکی اللہ کا اس کے اندر شریک نہیں ہے البتہ کئی دلائل ہیں قومی یا پہلون مستفی دین کا ہے مستفی دین بس اس قوم کے جو عقل سلیم رکھتے ہیں جو سمجھتے ہیں اس بات کو وہ سمجھ رہے ہو انسان جو منت مدد دیتا ہے نا پیروں فقیروں کی کیا دیتا ہے منت منوتی تین چیزوں سے دیتا ہے کتنی چیزوں سے نمبر ون جانوروں سے بکرے لے جاتا ہے مزاروں پر کالے کالے بکرے زبے کرتا ہے سمجھا کہ اور جانور اور بھی جانور دیتا ہے کالی گائے دے گا وغیرہ وغیرہ نمبر دو پیسے کے ذریعے کس کے ذریعے اور نمبر تین کھیتی باڑی سے ہمارے علاقے میں حصہ نکالتے ہیں جب گندم کاٹیں گے نا پیر کا حصہ نکالیں گے خدا کا حصہ بھی نکالیں گے سمجھا سر پیسے کے ذریعے بھی اور جانوروں کے ذریعے بھی اور کھیتی باڑی کے ذریعے بھی اللہ نے تینوں چیزوں کا ذکر سنوایا ہے سمجھا فل قلتی تجریف البار فون فنگناس کے اندر پیسے کا ذکر ہے کیونکہ تجارت کا ذکر ہے تو سمجھ رہے ہو اچھا اس کے بعد بہل احجاب کے اندر کھیتی باڑی کا ذکر ہے نباتات کا ذکر ہے اور من کل دعوت ان کے اندر جانوروں کا ذکر ہے تینوں چیزیں اللہ لوگوں پیسہ تمہیں میں نے دیا اس لیے پیسے کے ذریعے میری منت دو اور کسی کی منت اور جانوروں کو میں نے پیدا کیا اس لیے جانور کے ذریعے میری منت دو اور کسی کی منت نہ دو کھیتی باڑی تمہاری جو ہے کھیت جو ہے میں نے اگائے ہیں زمین سے اس لیے اس کے ذریعے بھی منت میری دو اور کسی بھی نہ دو سمجھا سی بس بمن من دون اللہ اندازہ نظر آ گئی کیا ہے اللہ فرما کے دیکھو کہ سارا کارخانہ میں چلا رہا ہوں حیوانات نباتات جمادات سارا کچھ میرا پیدا کرتا ہے سمجھا اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں ظالم لوگ جو میرے علاوہ دوسروں کے ساتھ محبتیں رکھتے ہیں میرے علاوہ دوسروں کے ساتھ محبتیں رکھتے ہیں یعنی ان کی منتیں دیتے ہیں ان کو سجدے کرتے ہیں ان کو مشکل کشا عالم و غیر سمجھتے ہیں کام میں کر رہا ہوں اور خوشامدیں دوسروں کی کرتے ہیں میں منندا آتے اور بعض لوگوں سے وہ ہیں توجہ ہے نہیں ہے ذرا بعض لوگوں سے وہ ہیں جنہوں نے بنا لیے اللہ کے سیوا اندازن کئی نج بنا لیے سمجھا سی <clears throat> کئی نج بنا دیے جو حبون کا حب اللہ سمجھا محبتیں رکھتے ہیں ان کے ساتھ مثل محبت رکھنے اللہ کے جو حبون محبتیں رکھتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ جو لوگ وفاق کا امتحان دے رہے تھے وہ بھی مجبور ہیں اور ہم بھی مجبور ہیں بڑی بات ہے کیا کیا جائے <clears throat> سنو بات اللہ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو میرے علاوہ ند بناتے ہیں کیا بناتے ہیں جو اللہ کیا مطلب ہے ند بناتے ہیں اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ محبتیں رکھتے ہیں پھر سوال ہوا کہ محبت رکھنا تو غیر اللہ کے ساتھ جائز ہے والد کے ساتھ محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے بیوی کے ساتھ ہوتی ہے والدہ کے ساتھ ہوتی ہے پیر و مشید کے ساتھ استاد کے ساتھ اپنے مقام کے ساتھ یہ محبتیں ہیں نہیں ہیں تو اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ یہ غلط بات ہے اللہ نے فرما میں مطلق محبت نہیں کہہ رہا کا حب اللہ گئے اللہ والی محبتیں رکھتے ہیں جو محبت خدا کے ساتھ رکھنی چاہیے وہ محبتیں خدا کے علاوہ رکھتے ہیں مخلوق کے ساتھ اللہ کو عالم الغیب سمجھنا چاہیے وہ مخلوق کو عالم الغیب سمجھتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر سمجھنا چاہیے وہ مخلوق کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے وہ مخلوق کو اللہ کو رقو کرنا چاہیے وہ مخلوق کو رقو کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ محبتیں نہ رکھے اللہ والی محبتیں نہ رکھے کون سی محبتیں ماسو کا اسباب محبت جو ہے یہ محبتیں جو میں نے شمار کی ہے تو ماتا کل اسباب ہیں یہ تو جائز ہیں ماں فوق الاسباب محبت جو ہے وہ صرف کس کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ ہے اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور ان کے ساتھ محبتیں رکھی لی ہے حب اللہ محبتیں رکھتے ہیں ان کے ساتھ مثل محبت رکھنے اللہ کا اللہ والی محبتیں رکھتے ہیں سمجھ رہے ہو لیکن حضرت محبت تو ایک باطنی فیل ہے چاہے دل کا فیل ہے کسی کو کیا پتا سمجھا نا صحیح تو مفسرین کرام نے مانا کیا ہے جو ہبون ہم کا حب اللہ کا جو عظمون ہم کا تعظیم اللہ جو عظمون ہم لکھا نا نیچے تعلیم محبتیں رکھتے ہیں اللہ کی محبت کی طرح یعنی ان کی تعظیمیں کرتے ہیں جو اللہ والی تعظیمیں ہیں سمجھا جس طرح اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے منت پکار پھیرے نظر نیاز پرواز کے ذریعے وہی ان کی تعظیمیں کرتے ہیں سمجھ رہے ہو فرمایا یہ لوگ غیر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں فقیروں کی لیکن جو موحد ہے وہ صرف اللہ کی تعظیم اس کی تعظیم کرتا ہے صرف اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے ولدینہ آ اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اشد و سبن وہ زیادہ مضبوط ہیں ادرو محبت کے واسطے اللہ پاک کے مشرق کی محبت اپنے معبود کے ساتھ اتنا نہیں اتنا قدر نہیں جتنی موحد کی محبت اپنے معبود کے ساتھ مشرق کی محبت اپنے معبود کے ساتھ اتنا جتنا محبت موحد کی اپنے معبود اللہ کے ساتھ ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا وہ زیادہ مضبوط ہیں روئے محبت کے وقت اللہ پاک کے تو سمجھ آیا ہے مشرق کی دوستی اپنے معبود کے ساتھ تمے والی ہوتی ہوتی ہے ہے کیا ہاں بیٹا مانگتا ہے اپنے پیر سے بیٹا اگر مل گیا خدا نے بیٹا دے دیا تو کہتا ہے یہ پیر بڑی طاقت والا ہے سمجھا ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں چٹا چٹا کہتے ہیں سمجھا کہتے ہیں فلاں پیر کا چٹا بہت بڑا ہے وہ حاکم میں جہاں پیر حمید الدین حاکم رحمہ اللہ جہاں ہمارے قریب مدفون ہے وہ سلطان الطارقین اس کا لقب ہے وہ بلوچستان کا علاقہ ہے سمجھا وہاں وہ بادشاہ تھے سمجھ رہے ہو پنج گور کا علاقہ اور دوسرا علاقہ وہاں وہ بادشاہ تھے بادشاہی کو چھوڑ کر انہوں نے فقیری اختیار کی تھی اللہ والے تھے اس لیے ان کا لقب ہے سلطان الطارقین اور جس طرح اور بھی گزرے ہیں تو بادشاہی چھوڑ کر پھر وہ بن گئے تھے تو وہاں سے سفر کرتے کرتے یہاں آ گئے یہاں مدفون ہیں الدین حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھا نا سر تو <clears throat> یہ تمہارا جو ایک وزیر خزانہ بھی رہا ہے مخدوم شہاب الدین وہ اسی گدی کا جانشین ہے یہ سمجھا سر تو کہتے ہیں حاکم کا اتنی اتنی میل اپنے قبر کے ارد گرد چٹا ہے اتنی اتنی میل پر ان لوگوں کی مرادیں وہی پوری کر رہا ہے سمجھا سر اللہ فرما تو مشرق کی دوستی اپنے معبود کے ساتھ کیا ہوتی ہے اگر اللہ نے مراد پوری کر دی تو کہتا ہے پیر کا بڑا درجہ ہے اور اگر مراد پوری نہ ہوئی تو کہتا ہے یہ کچھ نہیں کر یہ لیکن مبید کا کیا حال ہے مبید کا حال یہ کہ خدا ایک بیٹا بھی نہ دے ایک بیٹی بھی پھر بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے نماز رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے زکات دے رہا ہے خدا ایک بیٹا بھی نہیں دیتا مانگ مانگ رہ گیا لیکن نماز اس نے نہیں چھوڑی زکات نہیں چھوڑی سمجھا خدا نے مال میں گھاٹا ڈال دیا کارخانہ بند ہو گیا دکان بند ہو گیا لیکن مبحد نے نماز نہیں چھوڑی نماز وہ پڑھ رہا ہے تو مبحد کی یاری پکی ہوئی نہ ہوئی اللہ دین ادا اصابت ہوں مصیبت قالو انا للہ ہے آتی ہے مصیبت لیکن دوستی نہیں چھوڑتا سمجھا نا سی من سے منیا عبد اللہ اعلیٰ ہر سے کچھ لوگ کنارے کنارے پر رہتے ہیں عبادت تو کرتے ہیں پر کنارے کنارے سمجھا نا سی آئے گی آئے تو ان شاء اللہ پڑھیں گے سمجھا دریا میں تو نہیں آئی تو پیچھے بھاگ گیا اور اگر دریا پیچھے ہٹ گیا تو غریب آ گیا اللہ خاصا مانا وبینا آ منو اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا زیادہ سخت ہیں اگر محبت سے للہ واسطے اللہ پاک کے ان کی محبت اللہ کے ساتھ بڑی ہے خیال کرو آج سبق کافی مشکل بھی ہے لمبا بھی ہے کوئی پرچی نہ دینا آپ مجھے اب ولو جر الدین ظالم والی عادت کی دو توجیحات ہیں کتنی توجیح ہیں اب اندر دیکھو کان میری طرف لگاؤ پہلے سمجھو بات ولو جرا بلو ذرا کے اندر لو شرطیا کیا ہے ذرا فیل ہے اللہ دینا غالام اس کا چاہے فائل ہے اور حال ان سوتے ہیں مفول مقدر ہے ہاں اللہ دینا غالام چاہے فائل ہے ذرا کا اور مفول ذرا کا چاہے حال انفوتے مقدر ہے یہ جملہ سارا مل کر یہ شرط ہے اور ان القوت اللہ جمی ان اللہ شدید العذاب کے بعد جگہ مقدر ہے لما فعلو لما لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے ہاں لما فعلو ایک جرون الداب کے نیچے لکھا ہے لما لکھا ہے نہیں لکھا ایک جرون کے نیچے لکھا ہے اب ذرا خیال کر کے مانا کرو بلو جر الدین ظلموا اور اگر اپنا دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جو ظالم ہے کون سا ظلم مراد ہے اتخاب الانداز والا ظلم کون سا ظلم مراد ہے اور ابھی آیا ہے نا جب تاختوں میں دونوں اتخاب انداز والا ظلم اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کرتے ہیں کیا دیکھ لیں حال انفتم حال اپنے نفسوں کا حال اپنے ہاں العذاب جبکہ دیکھیں گے وہ آخرت میں عذاب کو جبکہ دیکھیں گے وہ آخرت میں جب آخرت والا عذاب دیکھیں گے وہ حال اگر آج دنیا میں دیکھ لیں گے اور سمجھ رہے ہو مشرقوں کے ساتھ قیامت کے دن جو حال ہوگا اگر وہ لوگ قیامت والا حال آج دنیا میں دیکھ لیں لاما فالو تو شرک بالکل نہ کریں شرک ہاں سمجھ آئیے گا اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے انداز کو بنا لیے لیکن انداز بنانے والوں کے ساتھ قیامت کے دن جو کچھ ہوگا قیامت کے دن جو ان کو عذاب ملے گا آج اگر دنیا کے اندر قیامت والے ان کو نظر آ جائے تو لما فالو یہ شرک کے کبھی قریب ہی نہ جائیں گے مانا سمجھ آ گیا مطلب سمجھ آ گیا ایک دفعہ پھر مانا کر لو بلو جرن لدین اور اگر دیکھ لینے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کیا دیکھ لینے جی اگر لگا لذا درس کا مانا پہلے کر لو جب کہ دیکھیں گے وہ عذاب اخروی کو قیامت کے دن جب عذاب دیکھیں گے اس وقت والا دیکھ لینے حال انفسہم سے حال اپنے نفسوں کا کون سا ہال العذاب جب کہ وہ دیکھیں گے کس کو عذاب کو وہ حال دیکھ لیں گے تو لما فالو البتہ شرک و کفر بالکل نہیں کریں گے وہ سمجھ رہے ہو باقی ایک دیر آگادہ ہوگا عذاب تو دیکھیں گے ان قوت اللہ انل قوت عذاب تو دیکھیں گے بے انل قوت سبب اس بات کے کہ یہ زیرون زیادہ قلت ہے بس ہم اس بات کر کے بے شک طاقتیں قیامت کے دن صرف اللہ کے لیے ہوں گی ساری کی ساری اور نمبر دو سبب اور بے شک اللہ پاک سخت عذاب والا ہے یہ تو دنیا میں سمجھتی ہے قیامت کے دن ہمارے بزرگ ہمیں چھڑا لیں گے قیامت کے دن ہمارے بزرگوں کی بات چلے گی اللہ فرماتے خبردار کسی بزرگ کی بات نہیں چلے گی نبی ولی کی ان انوتا ہے جمیا ساری طاقتیں صرف اللہ کے لیے ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی شدید العذاب ہوگا کچھ سمجھ آیا ہے ان القوت اللہ ہے جمیا ان اللہ شدید العذاب چاہے جرون الزاد ہے کہ چامت کے دن وہ عذاب کیوں دیکھیں گے اس لیے دیکھیں گے کہ چامت کے دن ساری طاقتیں صرف اللہ کے لیے ہوں گی اور ان کے پیر پیغمبر ان کے معبود کوئی ان کو سفارش کر کے نہیں چھڑوائے گا اور اللہ شدید الزاد ہے ایک توجہ ختم ہوگی دوسری توجہ لو ذرا کا لو تمنی کے لیے ہے کس کے لیے ہے اور ذرا بے مانا یہ علامو ہے اندر دیکھو اندر دیکھو اندر دیکھو اندر دیکھو سمجھو لو تمنی کے لیے ہے ذرا ضرا بحمانہ ہے اللہ اس کا چاہے فائل ہے اور ان قوت اللہ اللہ جمی ان اللہ شدید العذاب ماتو باتوں بھلے مل کر بتابیل مفرد ہو کر ذرا مانا جالم کے دو مفولوں کے کئی مقام دو مفولوں کے اب میری طرف دیکھو ابو کر دیکھو مطلب سمجھ لو اللہ فرماتے ہیں کہ مشرقین پر شرط کرنے والوں پر دنیا میں جب میں مصیبتیں ڈالتا ہوں تکلیفیں ڈالتا ہوں تو مشرقوں کا طریقہ کیا ہے بجائے اس کے شرط سے توبہ کریں الٹا کہنے لگ جاتے ہیں ہاں فلاں پیر کی منت نہیں دی اس لیے مصیبت آ گئی فلاں پیر کی منت نہیں دی اس لیے پھر بھاگیں گے اس کی منت دیں گے پھر اگر مصیبت نہیں چلے گی تو کہیں گے ہاں اس مہینے پیر محبوب سبانی کی گیارہویں نہیں دی اس لیے مصیبت آ گئی پھر گیارہویں دے اللہ کا بات ہے میں مصیبت نازل کرتا ہوں تاکہ یہ مصیبت سے سمجھ جائیں کہ طاقتیں اللہ کی ہیں پیروں کی نہیں ہیں یہ الٹا شرط میں اور بڑھتے ہیں سمجھ رہے ہو پھر مانا میں کیا ہوگا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں جب ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں تو کاش کے ان کو سمجھ آ جاتی بات کہ پیروں فقیروں کی طاقتیں نہیں ہیں طاقتیں کس کی ہیں اب تو رومانا بلو جرلین حضرت لو تمنی کریے اور تمنی کا جواب نہیں ہوا کرتا اس کی جزا کوئی نہیں ہے خیال کرنا کاش کے جان لیتے کاش کے جان لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کب جان لیتے جب کہ دیکھتے ہیں مصیبت کو جب کہ دیکھتے ہیں اب دنیا سے متعلق آپ کا من کریں کاش کے جان لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جب سے دیکھتے ہیں مصیبت کو جب مصیبت کو دیکھتے ہیں تو جان لیتے کیا جان لیتے قوت کہ بے شک طاقتیں صرف اللہ کے لیے ساری کی ساری اور بے شک اللہ پاک سخت عذاب والا ہے کاش کے یہ جان لیتے کاش کاشٹ یہ بات جان لیتے اس تبر ال تو بے تباؤ میری طرف دیکھو گے ان دو توجیحات کا خلاصہ کیا ہے پہلی توجہ کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے دوسری توجہ کا تعلق بس خلاصہ کیا ہے پہلی توجہ کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ آخرت میں وہ عذاب دیے جائیں گے اور آخرت والا حال دیکھ لیں گے اور دوسری توجہ کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے پہلی توجہ کے مطابق ایک تبر اللہ تو میں ہوں یہ اد یرون الزابہ سے بدل بن رہا ہے اد یرون الزابہ سے کیا بن رہا ہے ہاں جب کہ دیکھیں گے وہ عذاب کو آخرت میں ایک تبر اللہ تو میں ہوں من اللہ کچھ سمجھ آیا ہے الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا یہ مشرق پیروں اور مشرق مولویوں کے حق میں ہے مشرق پیروں مشرق مولویوں مشرق وزیروں کے حق کے اندر ہے کہ اب تو اب تو یہ مشرق مولوی اور مشرق پیر اور مشرق وڈیرے کہتے ہیں دو دو منت دو پیر معبود سبانی کی قیامت کا فکر نہ کرو ہم کھڑے ہوں گے وہاں لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ وڈیرے یہ مولوی یہ پیر فقیر یہ سب بیدار ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی سمجھا نا ابھی سب تو تبعوا اللہ تب العذاب جب کے دیکھیں گے وہ عذاب کب ادرا جب کے بری ہو جائیں گے وہ لوگ جو اتباع کیے گئے جو <clears throat> مشرق مولوی مشرق پیر مشرق حاکم اور وڈیرے جو اتباع کیے گئے من بہ ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کیا ہے دنیا کے اندر جو تابے داری کرنے والے تھے ان سے وہ بیدار ہو جائیں گے برا بولا گا اور دیکھیں گے وہ تابے و جی وہ مشرق مولوی مشرق حاکم وڈیرے بھی اور ان کے مشرق رایا مشرق شجرد مشرق مرید وہ بھی دونوں عذاب کو دیکھیں گے یہ آج تو دنیا کے اندر تعلقات ہیں یہ دوستیاں ہیں سب کچھ ہے کیا مت سب تعلق منقطع ہو جائیں گے خیال کرو مانے گا اور منقطع ہو جائیں گے ان کے آپس کے سب رشتے منقطع ہو جائیں گے آپس کے من آپس کے کا من آپس کے اللہ تبا سب رشتے سب رشتے دوستیاں ختم ہو جائیں گی اور منقطع ہو جائیں گی ٹوٹ جائیں گی ان کے آپس کے سب رشتے اور دوستیاں وقال بکال لبین اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی لو انا لنا کاش کے بے شک ہمارے لیے ایک بار واپس جانا ہوتا ایک بار دنیا میں واپس جانا ہوتا پس بری ہو جاتے ہم ان بےمانوں سے یہ جو ساری زندگی ہمیں گمراہ کرتے رہے دنیا کے اندر پس بری ہو جاتے ہم بیزار ہو جاتے ان سے جس طرح کے وہ بیزار ہو گئے اب ہم سے اب جس طرح وہ ہم سے بیزار کھڑے ہیں دنیا میں ہم کاش کے چلے جاتے تو ہم ان سے بالکل بیزار ہو جاتے پنتا برا ہوں پر حتہ نتا برا منہا الا حتہ نہ برا وہ ہاشیہ برا منہ الا و من عبادت ہم ان سے اور ان کی عبادت سے بری ہو جاتے فلاں نل تافید ہم ان کی طرف کوئی توجہ بھی نہ کرتے بلّہ بل عبادت آتے ہیں بلکہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کرتے اسی کو پکارتے اسی کی منتے ان کے طباع کرتے تیرے نظر و نیاد کرتے ابن کثیر کا حوالہ ہے جی کدار کا یوری اللہ فرماتے ہیں آپ یہ تمنا بیکار ہے اب حسرت ہے خالی اور کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ پاک امال ان کے امال سے مراد عبادت عبادت حمل ہاں یہ غیر اللہ کی بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں وہ بزرگوں نبیوں ولیوں ان کی جو عبادتیں کرتے ہیں حسرات علیہم خالی ارمان اثرات کا من خالی ارمان ہوگا کہ کاش کہ ہم دنیا میں چلے جاتے لگن دنیا میں جائیں گے نہیں افسوس ارمان کا من افسوس خالی افسوس ہوگا ہوگا کچھ نہیں خالی ارمان اوپر ان کے بما ہوں اور نہیں ہے وہ وہ کون تابعین و نہیں ہے وہ تابعین و مو نکلنے والے آگ سے وہ آگ سے نکلے نکل بالکل نہیں سکیں گے یا جو ہن سو کلو میں ماں حلال باپ حضرت اب میری طرف دیکھو بات سمجھ لو پھر آگے چل کے اچھا کیا کرے مسئلے میں تو تفصیل گزارا ہے بڑی زبردست سمجھا تحریمات اللہ اور تحریمات غیر اللہ اور نظور اللہ نظور غیر اللہ کے نیازات غیر اللہ کی تفصیل گزارا ہے لیکن اب قرآن نہیں سمجھ آئے گا جب تک میں بیان نہ کروں اس لیے بیان کروں ساتھی بہت سارے بعد میں آئے سنو گا شرف شیلی کے نیچے چار عنوان ہیں کتنے عنوان ہیں تحریمات اللہ تحریمات غیر اللہ نظور اللہ نظور غیر اللہ کتنے عنوان ہو گئے چار تحریمات اللہ اور نظور اللہ شرف نہیں ہے یہ تو توحید ہے تعلیمات غیر اللہ حضور غیر اللہ شکر تقابل کے لیے دونوں چاروں کو جمع کر دیا گیا ہے تعلیمات اللہ کیا ہے تعلیمات اللہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بعض چیزوں کو بعض حلال چیزوں کو عدم نہ مخصوصہ اور ام کے نہ مخصوصہ کے لیے حرام قرار دے دیتے ہیں بعض حلال چیزوں کو مخصوص زمان اور مخصوص مقام کے لیے کیا کرتے ہیں حرام کر دیتے ہیں اس کو ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے تحریمات اللہ کیا کہا جاتا ہے مثال کے طور پر انسان جب احرام باندھتا ہے تو اس کے لیے خوشبو لگانا حرام ہے حالانکہ ویسے خوشبو لگانا جائز ہے بلکہ سنت ہے کسی طرح سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے حالانکہ ویسے جائز ہے اسی طرح بند جوتا پہننا حرام ہے حالانکہ ویسے پہننا چاہے جائز ہے تو یہ مخصوص مکان کے لیے حرام چیز ہے زمان کے لیے مخصوص زمان کے لیے اسی طرح حرم کا جو مکان ہے بیت اللہ کے ارد گرد کا علاقہ وہاں کا شکار کرنا حرام ہے درخت کاٹنا حرام ہے گھاس کاٹنا حرام ہے اللہ نے منع کر دیا حالانکہ جنگل کا شکار کرنا بھی جائز ہے جنگل کی لکڑی کاٹنا ویسے کیا ہے جائز ہے پھر اس کو کیا کہا گیا ہے کیا کہتے ہیں تعلیمات اللہ کا کیا حکم ہے اللہ فرمائے کہ لوگوں ان کو حرام سمجھو کیا سمجھو عورت کے ساتھ معاملہ بھی حرام والا بات سمجھ لیجیے اس کے مقابلے میں ہے تحریمات غیر اللہ تحریمات غیر اللہ کیا ہے کہ کوئی مشرق اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام پر جانور یا کوئی اور چیز حرام کر دیتا ہے نہ اس کی سواری کرتا ہے سمجھا نہ اس کا دودھ پیتا ہے نہ اس پر بوجھ لاتا ہے سمجھا درخت حرام کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہیں تحریمات غیر اللہ تعلیمات ہمارے علاقے میں لوگ ایسا کرتے ہیں درخت جو ہے مزاق گر جاتے ہیں لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ نہیں اگساتے تاکہ پیر ناراض ہوگا سمجھ رہے ہو تو وہ تعلیمات کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے کے تحت کہ چونکہ یہ بزرگ آئے ہم ہے اس کو پورا پورا علم ہے میری رہی تعلیم کا اگر میں نے تعلیم کو قائم نہ رکھا اور اس کو توڑ دیا تو یہ بزرگ مجھ سے ناراض ہوگا اور میری جان مال میں بے برکتی نہ ہو سکتا ڈال دے گا میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا اس کو کیا کہتے ہیں تعلیم باتیں اس کا حکم کیا ہے اللہ فرمائن کے لوگوں میں نے جس چیز کو حلال کیا ہے کون ہے اس کو حرام کرنے والا سمجھ رہے ہو یہ چیزیں حلال ہیں ان کو حلال سمجھو اور معاملہ بھی حلال والا کرو ان کو حلال سمجھو اور معاملہ بھی حلال والا کرو یعنی ان کو کھاؤ پیو مزے کرو سمجھ رہے ہو اور تیسرا عنوان ہے مزور اللہ چاہے جس کا دوسرا نام ہے نیازات اللہ نیازات اللہ اور اللہ کس کو کہتے ہیں کہ کوئی مبحد کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے خدا نہ کرے یا اس کا کوئی لڑکا وغیرہ گم ہو جاتا ہے جو کوئی مقدمے میں پھنس جاتا ہے کہتے میری مراد پوری کر دے میں تیرے نام پر بکرا دوں گا یا گائے دوں گا یا اونٹ دوں گا یا تیرے نام پر شیرنی دوں گا پانی دوں گا میٹھا پلاؤں گا سمجھا یا مصیبت میں نہیں پھنستا ویسے ہی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ میں ہر مہینے اللہ کے نام کا بکرا دیا کروں گا ہر مہینے اللہ کے نام کا حلوہ دوں گا ہر مہینے اللہ کے نام کی شیرنی اور سیرنی اور دودھ دوں گا سن رہے یہ چیزیں دوں گا جب میں مینا میں جا کر جانور کروں گا اس سب کا نام ہے نظور اللہ اور نیازات اللہ نظور اللہ اور نظر نیاز منت منوتی یہ سب اس کے نام ہیں حکم چاہے اللہ فرمائیں کے لوگوں یہ چیز حلال ہے اس کو حلال والا حلال سمجھو اور معاملہ بھی حلال والا کرو یعنی کھاؤ اس کے مقابل میں نظور اللہ مزور غیر اللہ چاہے کہ کوئی مشرق کسی مصیبت میں پھنستا ہے اور کسی بزرگ کو پکارتا کہتا ہے فلاں بزرگ میرا یہ کام کر دے تیرے نام پر کالی گائے دوں گا تیرے نام پر کالا بکرا دوں گا کالا مرغا دوں گا تو سمجھ رہے ہو یا مصیبت میں نہیں پھنستا ویسے ہی بزرگ کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام کی منت دیتا ہے گیارہویں دیتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب غیر اللہ ہے چاہے حکم کیا ہے اس کا اللہ فرمان کے لوگوں خبردار غیر اللہ کے لیے منت نہ مانا کرو یہ حرام ہے یہ شرک ہے چاہے منت ماننے والا مشرق اور کافر ہے شہ منت کی حرام ہے خنزیر سے بھی زیادہ اور اس کی حرمت پر اجماع ہے امت محمدیہ اللہ صاحب وسلام کیا کہا پہلا اعلان کہ منت غیر خدا کی نہ مانو غیر اللہ کی منت ماننا شرک اور کفر ہے اور منت ماننے والا مشرق اور کافر ہے اور شہ منت کی حرام خنزیر سے بھی زیادہ ہے بات سمجھ لیجیے اب یہ مسئلہ چل رہا ہے یہاں سے کے سیلی کی بات آ رہی ہے یہ چار عنوان میں نے بہت جمال کے ساتھ حل کر دیے تفصیل مسئلہ الہ سے جلد سان میں پڑھ چکے ہو پورا مال ہو مال اب کرو مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جو ہمارا کلوالیے با تحری تحریمات غیر اللہ کا بیان اس کا بیان ہے تعلیمات بھائی کا وہ لوگوں لوگ بزرگوں کے لیے خیبہ بہیرا چھوڑا کرتے تھے حرام کرتے تھے جانوروں کو اللہ نے فرما لوگوں یہ چیزیں حرام نہیں ہیں یہ حلال ہیں طیب ہیں میں نے ان کو حلال کر دیا تو کون ہے ان کو حرام کرنے والا خبردار ان کو حلال سمجھو اور ان کو کھاؤ پیو مزے کرو حضرت آئے لوگوں کلو مافل جائے چل کھائے کلو پر حضرت کلو کا معنی صرف کھانا نہیں ہے اس کا معنی ہے اور ہاں خیال کرو لکھا ہے کہیں آپ کے پاس یا یعنی نہیں یعنی برتنا مراد ہے صرف کھانا مراد نہیں ہے ان چیزوں سے جو زمین کے اندر ہے حلال پیے گا اب سمجھو بات اوپر دیکھو بات سمجھ نہیں آئی عام طور پر حلال طیب ہم دونوں کو ایک دوسرے کی تاکید بنا دیتے ہیں لیکن یہ درست نہیں ہے جہاں بعد ہے پر اوپر ایسے آیا ہے جہاں نہیں ہے حلال اور چیز ہے طیب سمجھو بات حلال وہ چیز ہے جو شریعت کے اندر اس کی حرمت نہ آئی ہو شریعت کے اندر اس کی حرمت دیکھو جی شریعت کے اندر گدا کی حرمت آ گئی ہے نا تو یہ حلال نہیں ہے اور کیا نام ہے اپنا اس کی بکری کی حلت آ گئی ہے تو بکری کیا ہے حلال ہے سمجھ رہے ہو گائے بھینس اونٹ بکری ان چیزوں کی حلت شریعت کے اندر آ گئی ہے یہ کیا ہے حلال ہے بلا کتا ہنزیر گدا یہ چیزیں جو ہے ان کی حلت کا حکم نہیں آیا اور یہ حلال نہیں ہے حلال ہونے کے بعد پھر طیب کیا ہے مثلاً بکری حلال ہے لیکن ایک آدمی نے دوسرے کی بکری چوری کر لی ہے تو یہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے سن رہے ہو حلال ہے لیکن حلال ہے لیکن سید نہیں ہے کہ غیر کا حق ہے سمجھ رہے ہو اب تمہارے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے حلال ان پر کیا لکھا ہے ہاں کہ در شریعت پیغمبر آخر الزمان منا ازو نیام دا باشد در شریعت پیغمبر آخر الزمان منا ازو تو نیچے لکھا ہے نیچے کہیں لکھا ہے یہ لکھا ہے ہاں کہ در شریعت پیغمبر آخر الزمان زمان منا ازو نہیں آمدہ باشد وہ حلالن کے نیچے لکھا ہے ہاتھ رکھو ملتا ہے نہیں جی جی کرتے رہ حلال حلالن کے نیچے لگ لکھے ہیں جی کہ در شریعت پیغمبر آخر الزمان منا ازو نیامدہ باشد آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اس سے منع نہیں آیا کوئی پاکیزہ ہوئے پاکیزہ سے مراد یعنی اللہ یقون بہی متعلق حق الغیر رہے جی. یعنی اللہ یقون بہی متعلق حق الغیر اس کے ساتھ غیر کا حق متعلق نہ ہو گئے تو کبیر کا حوالہ ہے جی. سمجھ رہے ہو کس جی. کا حوالہ ہے کبیر کا اور کوئی حوالہ لکھا ہے اچھا نہیں لکھا کوئی بات نہیں ہے تمہارے پاس کرو منا بلا تب تب خطوات شیطان اور نہ پیچھے لگو تم قدم و شیطان کے اللہ فرماتے اے انسان میں نے ان چیزوں کو حلال کر دیا طیب کر دیا تم ان کو کیوں حرام کر رہے ہو حرام نہ سمجھو بلکہ ان کو کھاؤ ان کو حلال سمجھو اور ان کو کھاؤ اور یہ تحریم جو ہے یہ شیطانی بسا ہے تم شیطان کے پیچھے نہ پڑو اور نہ اتباع کرو تم قدم و شیطان کی در تحریم طیبات جی. در تحریم طیبات شیطان کے پیچھے نہ پڑو ان علت ہے بے شک وہ وقت تمہارے دشمن ہے خاص اس عداوت کی وجہ سے جی. دشمن ہے نا بھائی اس عداوت کی وجہ سے سوا کن حکم کرتا تمہیں ساتھ برائی تھے در اعمال لکھا ہے جی. برے اعمال بل فاشائے اور بے حجائی در اخلاق سمجھ رہے ہو بے حیائی اخلاق کس طرح انشاءاللہ سورہ آراہ میں آئے گا کہ مکے کے لوگ جو ہیں وہ کابت اللہ کا ننگا کباب کیا کرتے تھے سمجھا سی بھائی مان نے کپڑے اتروا دیے ان کے اور بے حیائی وہ انت بولو اور یہ کہ کہو کہو تم تم در در عقائد عقائد و و رسوم رسوم یہ کہ اوپر اللہ کے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے میں کچھ لا لکھا ہوں دلیل کچھ نہیں مانا اور جب کہا جاتا ہے ان کو اتنا داری کرو تم ماں اس مذہب کی جو اتارا اللہ پاک نے اللہ نے جو مذہب نازل کیا اس کا اتباع کرو ماں اندر اللہ پاک منت تو شہید ہے تحلیل پہ باتیں من توحید و تحلیل طیبات الجلالین توحید قبول کرو اور طیبات کو حلال سمجھو ان کو حرام نہ کرو غیر اللہ کے لیے کالو بل نتبعو قالو کالو کے بعد بل سے پہلے نہیں لکھا ہے یعنی تو وہ کہنے جائے نہیں نہیں بلکہ ہم تو اتباع کریں گے ماں اس رسم و رواج کا اس رسم و رواج کا جو پایا ہم نے اوپر اس کے اپنے باپ دادوں کو الفینا بل کا میں نے عبادت الفنام میں نے عبادت الفنام بہائے الخاء جلال کا ہمارا یعنی اسلام کی عبادت اور ثوائب اور بہائر کی تعلیم جو پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادوں کو سمجھ رہے ہو اور پایا ہم لوگوں پر اس کے اپنے ہاں اور خدائی مذہب بھی یہی ہے اور اور خدائی مذہب بھی یہی ہے اولو کون آبا یہ جواب ہے حمزہ حمزے کے بعد باپ سے پہلے جب تب اون ہوں مقدر ہے اجت تب اون ہوں ولو کان آبا ہوں اجت تب اون ہوں بلو کون آبا ہوں اور اگر تھے باپ دادے ان کے نہیں سمجھ رکھتے ہوں دین سے کسی چیز کی بلا جاتا دونا اور نہ رہ پاتے ہوں وہ کتاب آسمانی کی کتاب آسمانی کی وہ راہ رہ نہ پاتے ہوں بس مسل الدینہ کا فارو حضرت مثال سو فہم مشرقین مثال اور لکھا ہے مشرقین کی سو فہم کی مثال ہے فرمایا یہ تو جانوروں کی طرح ہے جانور کو اگر کوئی مسئلہ سمجھاؤ تو اس کو سمجھ آئے گا بلانا تو وہ سمجھے گا بلاؤ تو آ جائے گا وہ سمجھے گا میرا مالک مجھے بلا رہا ہے لیکن بلانے کی بات نہیں کوئی مسئلہ ان کو سمجھاؤ تو جانور جس طرح کوئی مسئلہ سمجھ تو یہ جانوروں کی طرح ہے جب بار جب یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے اور حال ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا اللہ دینا کے نیچے کیا لکھا ہے میں جی کس میں ہم میں مثل حال اس انسان کے ہے جو آوازیں دیتا ہے بیمار لاجسما اس جانور کو ماں سے مراد جانور ہے اس جانور کو جو نہیں سنتا کوئی پر مضمون بات نہیں سنتا کوئی پر مضمون بات یوں تو صرف بلانا تو سن لیتا ہے کوئی پر مضمون بات اللہ دعا ان مگر بلانا بنی ان اور چلانا مگر بلانا اور چلانا سمم بکمن بہرے ہیں کام کی بات سے بکمن گونگے اندھے ہیں فہم لا جا پجوم جب سارے حواس معطل ہیں جب سارے حواس معطل ہیں تو پر وہ نہیں سمجھ رکھتے جا الذین آمنو پھر تعلیمات غیر اللہ کا یاد آ گیا ابھی میں نے سمجھایا نہیں ہے تعلیمات غیر اللہ کا پھر یاد آ گیا کہ جن چیزوں کو میں نے حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھو اور معاملہ بھی حلال والا کرو یہ جو مشرق اپنے معبودوں کے لیے حرام کرتے ہیں یہ سب باتیں لائے اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا کھاؤ تم کا مانا اور استعمال کو ابھی اوپر گزرا ہے من طیبات یہ بات ہے آپ کو پاکیدہ ان چیزوں سے جو عطا فرمائی ہم نے تمہیں اور شکریہ ادا کرو تم اللہ پاک کے اگر ہو تم صرف اسی کی باتیں کرتے ہو انما حرم علیکم نیازات غیر اللہ کا بیان اس کا بیان ہے میرے طرف دیکھو سوال ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر صرف چار چیزیں حرام کی ہیں کتنی چیزیں ان حفر کے لیے آتا ہے اس بات ماں باد نفی ماں سوا کے لیے صرف چار چیزیں حرام ہیں مردہ خون خنزیر اور ماحولیات حالانکہ شریعت محمد یا صاحب السلام السلام کے اندر صرف چار چیزیں تو حرام ہی حرام اور چیزیں بھی بہت ہیں گدا حرام ہے نہیں ہے بلہ حرام ہے کتا حرام ہے وہ اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں صرف چار چیزیں حرام ہے سے تو معلومات ہے اور کچھ بھی حرام نہیں ہے اس کے کتنی جواب ہے دو کتنی جواب ہے مسئلہ علاج میں نے وعدہ کیا تھا کہ وہاں آئے گا اصطلاحات پہلا جواب جو اصلی جواب ہے وہ یہ ہے کہ جہاں حسر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے حسر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے کیا مطلب اللہ فرماتے ہیں تم نے کہا کہ صحبہ بہیرہ حام وسیلہ حرام ہے یہ چیزیں چاہیں لوگوں یہ چیزیں حرام نہیں حرام ما اہل ہے کیا سمجھ رہے ہو وہ حرام نہیں بلکہ یہ حرام ہے ما اہل بہی غیر اللہ حرام ہے ان ماں حسر جو آ رہا ہے یہ حسر ان تحریمات غیر اللہ کے مد مقابل میں کیا سن رہے ہو یہ حسر کس کے مقابلے میں ہے کے اس مقابلے میں ہے اتنا حسر نہیں ہے کہ صرف چار چیزیں حرام ہیں اور کچھ بھی حرام نہیں نہ وہ لوگ حرام کرتے تھے جانوروں کو غیر اللہ کے لیے صاحبہ بہیرہ حام ہاں، وسیلہ حرام ہے اللہ نے فرمایا حرام وہ نہیں بلکہ یہ جی، کچھ سمجھ آیا ہے عبارت لکھی ہے تمہارے پاس پر ہاں، جی۔ یہ تو نہیں ہے حرام کو نہیں بلکہ یہ ہے ایک جواب تو یہ ہے اب مانا کر لو انما علیکم علیہ سوائے اس کے لیے حرام کر دے اوپر تمہارے مردار اور گوشت خون کو اور گوشت سندی کا بما اہل لگا یہ جواب پتہ نہیں سمجھ آیا نہیں آیا آ گیا ہے سمجھ نہیں آیا سمجھ کوئی کہتے نہیں آیا کوئی کہتے ہیں آر آئے سمجھ آرزی آئے ایک دفعہ میں پھر آج کر دوں پھر چلتے ہیں آگے وہ کہتے تھے فائدہ حرام حام حرام وسیلہ حرام اللہ نے سرما یہ حرام نہیں حرام ہے خنزیر اور ماں اہل یہ مقابلہ ان چیزوں کے ساتھ ہے ان کا اختلاف اور نبی علیہ السلام کا اختلاف گدہ کے اندر کتے کے اندر نہیں تھا اگر ان میں اختلاف ہوتا تو تم کہتے کہ وہ بھی تو حرام ہے ان کو ذکر کیوں نہیں کیا گیا ان کا اختلاف تھا صاحبہ بحیرہ اور ماں اہلا کے اندر کہ ان میں سے کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے مشرق کہتے تھے صاحبہ بحیرہ حام وسیلہ حرام ہے اللہ نے فرمایا وہ حرام نہیں حرام یہ ہے جی۔ حسر اضافی دوسرا جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں انما حسر کے لیے ہے ہی انما ہے تحقیق کے لیے اصطلاحات میں کرایا ہوں علامہ رضی نے لکھا ہے کہ انما بعض اوقات حسر کے لیے نہیں آتا بلکہ تحقیق کے لیے آتا ہے تو مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ بے شک بات ہے کہ اللہ نے یہ چار چیزیں ہرا اب وہ سوالی والے دل لیکن جواب وہی پہلے درست اصل جواب وہی ہے یاد کرنا انما نماحرما حرام کر دیا اللہ پاک نے اوپر تمہارے مردار کو کس کو مردار کو جو بغیر ملے کے مر گیا ہے اور خون کو لیکن خون کون سا مراد ہے بہتا ہوا خون دمے میں مصروف ہو رہا جائے سمجھا اور گوشت خنزیر کا خنزیر گئے ماں ماں جمی کے کے تمام اجزا خنزیر کے حرام ہے گوشت کا نام اس لیے لیا کہ گوشت آجزا ہے سمجھا اس سے زیادہ نفع اٹھایا جاتا ہے وما اہل بہی غیر اللہ اور وہ چیز جو نام لیا گیا اس پر غیر اللہ کا کیا کیا جائے مسئلہ علاق کے اندر او بڑی وضاحت آئی ہے جنہوں نے مسئلہ علاق پڑھا ہے ان کو پتا ہے کہ ماں اللہ بہی اللہ کی بات میں چار فصل آئے تھے ماں کی بات الگ اوہلا کی بات الگ غیر اللہ کی بات الگ پھر مجموع ماں غیر اللہ کی بات الگ ہے سمجھا او حوالوں کی بھر مار کے اب کیا جائے کچھ نہیں ہو سکتا وہ چیزیں بھی حرام ہیں ایک فائدہ ان کا کہ اللہ نے پہلے فرمایا مردار حرام ہے کیا ہے فرمایا اس سے بڑا حرام پھر دم مسفو ہے فرمایا اس سے بڑا حرام پھر کیا ہے خنزیر ہے اس سے بڑا حرام ہے ما اہل بہی لے گا ماں اہل بہی روا لا جو یہ سب سے بڑا حرام ہے چپ کر گئے ہو کیا کھانا ہے ماں اہل کھانا ہے تم نے چپ کر میں سب سے بڑا حرام کون ہے پہلا حرام کون ہے کا فرمایا مردہ سے بڑا حرام کیا ہے دمے مدفو پھر فرمایا دمے مدفو سے بڑا حرام کون سا ہے ماں اہل خنزیر لہم خنزیر سے بڑا کون سا حرام ہے ماں اہل اللہ اللہ کی منت خنزیر سے بھی بڑا حرام ہے مسئلہ علا میں یاد ہے یا نہیں تمہیں حوالے پڑھائے ہو حوالے وہاں گزر رہے ہیں علماء کرام کے سے تفصیر حسانی علامہ شبیر احمد عثمانی وغیرہ کے رحم اللہ کے کہ ہزار بار بھی اگر اس جانور پر بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتا اس میں حرمت جو فرایات کر چکی ہے غیر اللہ کے نام والی وہ کبھی اس سے نکل نہیں گئی سمجھ رہے ہو خیال کرنا <coughs> فمن پورا غیر فمن پورا نیچے لکھا ہے پھر بھی اس میں اتنی آسانی رکھی ہے پھر بھی اس میں اتنی آسانی رکھی ہے کہ تب وہ انسان جو مجبور کر دیا گیا درا حال کے نہیں ہے وہ طلب کرنے والا لذت کا کس کا اور بلا آدن اور نہ بہنے والا کہاں سے قدرے حاجت سے بڑھنے والا قدر حاجت سمجھا جی فلاح ہے تو نہیں کوئی گناہ اوپر اس کے اللہ یہ جملہ محکمل کی علت ہے اس لیے کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے رحیم ان بڑا مہربان ہے کہ ایسی حالت میں گناہ اٹھا دیا جی، ایسی حالت میں گناہ اٹھا دیا اب سنگھ مسئلہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرما لوگوں میں نے مولویوں میں نے مسئلہ بیان کر دیا جس مسئلے کو تم نے بھی آگے بیان کرنا ہے چھپانا نہیں ہے اور سن رہے ان لگینا جب تم ہونا زجر ماں تخویف اخروی آخرت کی عذاب کا ڈراوا بھی ہے اور چھپانے پر دجل بھی ہے بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ماں استباد نمبر میں لکھا ہے ان مضامین کو جو اتارا اللہ پاک نے ملن کتاب سے وجرونا سبب کسمان کیوں چھپاتے ہیں اس لیے کہ خرید کر اس کے ذریعے پیسے تھوڑے الایا کا پہلا سمرا یہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں النار مگر آگ کیا کھا رہے ہیں حق کو چھپانے والا کیا کھا رہا ہے یا حلوے کی پلیٹ کھا رہا ہے شریف کھا رہا ہے یا آگ کھا رہا ہے ماں جا کو اللہ ہمیں بچا لے نہیں کھاتے اپنے پیٹوں کے اندر مگر آگ بلا جو کلین اللہ نمبر دو اور نہیں بولے گا ان کے ساتھ اللہ قیامت کے دن قیامت کے دن خدا کے ساتھ بولے گا نہیں بالکل اشکال ہے اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ خدا نہیں بولے گا حالانکہ قرآن پاک میں آیا خدا تو بولے گا پیچھے پا رہے ہیں خدا کہے گا ہی لا کہ لدیا وقت قدم تو بدلو لدیا وہ جی؟ آئے گا پرہیز گا ان شاء اللہ اللہ فرمائے گا ایک خوفی ولا غلہ تو خدا تو بولے گا یہاں فرماتے لا جو کل خدا بولے گا نہیں نیچے جواب لکھا لو تو فن کیا لکھا ہے چھوٹا سا لفظ ہے یہ بڑے سوال کا جواب ہے یعنی اللہ ان کے ساتھ لطف اور مہربانی والا کلام نہیں کرے سمجھ رہے ہو مطلق کلام کی نفی نہیں ہے لطف اور مہربانی والی جو محبت والا کلام ہوتا ہے جو دوست کے ساتھ بولا جاتا ہے وہ کلام اللہ نہیں کرے گا نہیں بولے گا ان کے ساتھ اللہ پاک مہربانی والا بول کیا مت بلا جو دکھی کی ہے نمبر تین اور نہ پاک کرے گا ان کو بلا ہم نمبر چار اور وقت ان کے عذاب ہوگا دردناک بڑا دردناک عذاب ہوگا الاائے کا نمبر پانچ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے اس طرح کے نکل کر دنیا میں دنیا میں انہوں نے پسند کر لیا حکمراہی کو بدلے ہدایت کے اور نمبر چھ اور عذاب کو بدلے بخشش کے العذاب سے نکل کر آخرت میں آخرت میں عذاب کو پسند کر لیا بدلے بخشش کے براہم عالن ہما کاتے کا تعمین ہماقات لکھ لو ہمت تو کوئی حد کی بات نہیں لکھ لو لکھ لو حماقت قاتمین حق کو چھپانے والے احمق ہیں لکھ لیا ہے چھپانے والے کو آگ ہی مت کا بیان ہے بس کیا بڑا خبر ہے ان کا اوپر آگ کے دیکھو جی کتنی بڑے احمد ہے کے آگ پر صبر کر رہے ہیں کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ منظور ہے پر ہم گیارہویں کا حلوہ نہیں چھوڑیں گے ہاں؟ گیارہویں کا حلوہ نہیں چھوڑیں گے تو رہے ہو کیا بڑا صبر ہے ان کا کیا بڑا سہار ہے ان کا اوپر آگے کامارا علت ہے چھ کمرے گزرے ہیں چھ سمجھا کتنے سمرے گزرے ہیں مایا کلون افی بتون ملنار ولاجو کلم دو ولاج مکیم تین ولم عذاب چار الائے کلین اشتراب الغلال کا پانچ والا عذاب ابل مغفر چھ یہ سزائیں مذکورہ یہ سزائیں مذکورہ بس اب اس بات کے ہیں کہ بے شک اللہ نے اتارا ہے کتاب کو سات حق کے اتارا ہے کتاب کو ساتھ اللہ نے کتاب نادر فرمائی ہے جس میں حق بیان فرمایا ہے سمجھا سی اور کتاب مبین کے مقابلہ میں ضد کرنے والوں کو ایسی سزائیں ضرور ہونی چاہیے ہے نا جی ہاں یہ کھڑا ہے یہ کھڑا ہے شکایت بعید پر لکھا ہے کرو مانا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں البتہ بیچ زد کے ہیں جو دور ہے حق سے جو حق سے دور ہے زد سے مراد یعنی مہاد انادی ہے یعنی مہاد اور لکھا ہوا ہاں؟ اوپر لکھ لو پر جگہ پڑی ہے یعنی مہد انادی ہیں کوئی شبہ وغیرہ نہیں ہے صرف اناد اور زد کی وجہ سے یعنی محض انادی ہیں لکھ لیا ہے یعنی محض انادی ہیں اور زدی ہیں البتہ بیچ کے ہیں جو دور ہے حق سے جب یہ زد کے اندر ہیں اب عبارت پڑھو اور کتاب مبین کے مقابلہ میں کرنے والے کو ایسی سزائیں ہونی چاہیے لہ سل برا انت ملو مشرق مغرب تو دیکھو گے سیقول صفحا سے لے کر یہاں تک رسالت کا بیان تھا کس کا بیان تھا اور اس کے بعد توحید سیلی کا اور شرک سیلی کی تردید بھی تھی اب بحث کا خاتمہ ہو رہا ہے اختتام ہو رہا ہے اس لیے اب آخر میں پھر وہی قبلے کا مسئلہ لے آئے یہودی رات در شور مچا رہے تھے کہ قبلہ تبدیل کیوں ہوا کیوں ہوا اللہ نے فرمایا سارا کمال اسی میں بند نہیں ہے اور بھی کام بہت ہے اور بھی کام کرو دین کے سمجھا سر اسی کے اندر نہ بات میں پڑے رہو رات ہے اب کرو مانا ٹکائے لہسل برا پر نظر رکھی ہے نہیں ہے سارا کمال بند اس بات کے اندر کہ پھیرو تم اپنے منہ کو طرف مشرق مغرب کے یہ جو مانا کر رہے ہیں نا سارا کمال بند اس بات کے اندر اس مانا کرنے سے بہت بڑا اشکال رکھا ہو گیا اشکال یہ ہے کہ فرما کے لے سر بر کو بل روب کے بل اور مشرق مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے کے اندر کوئی نیکی نہیں آئی کوئی نیکی حالانکہ ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے نہیں پڑھتے مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا نیکی ہے نہیں ہے اللہ نے کیسے فرما دیا یہ نیکی نہیں ہے جواب آ گیا کہ البر کا لام کمال کے لیے ہے اس کا مطلب مطلق نیکی نہیں بلکہ کمال والی نیکی کہ سارا کمال بس اسی میں بند نہیں ہے جس طرح کے نسارا مشرق کی طرف منہ کرتے تھے سمجھا ہم مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں تو اس کے اندر سارا کمال بند نہیں ہے کمال کے لیے اور کام بھی ہے نف نفس بیر کی نفی نہیں کمال بیر کی نفی ہے کرو مانا نہیں ہے سارا کمال بند اس بات کے اندر کہ پھیرو تم اپنے منہوں کو طرف مشرق و مغرب کے بلا کنل برا یہاں حضرت صاحب کا الگ مقدر ہے کیا الگ مقدر ہے نہیں لکھا ہوا ہاں، لکھ لو لکھ لو اللہ کے نل بیرا سے پہلے ورنہ مان نہیں بنے گا وی ہاں ٹھیک ہے وہ تو وی صحیح ہو گیا نا جی لیکن صاحب نیکی کا وہ انسان ہے سمجھا سی <coughs> صاحب نیکی کا دین کے تین حصے ہیں کیا بلا ہو گئی ہے کتنے حصے ہیں اعتقادات اعمال اور اخلاق عقائد اعمال تو بولو صحیح عقائد اعمال اور اب تینوں کا ذکر آئے گا عقائد کا ذکر بھی آئے گا اعمال کا بھی اور قرآن پاک ویسے تو سارا قرآن پاک ہدایت ہے لیکن کچھ آیات ہیں پرانے پاک کے اندر جنہیں جوامع میں کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ہاں، جامع آیات جنہیں کہا جاتا ہے ایک آیت ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ آیت بھی جامع آیت ہے اس کے اندر عقائد کا بھی بیان ہے اعمال کا بھی بیان ہے اخلاق کا بھی بیان ہے اب کرو مانا خیال کر کے من آ مانا پلکا اے طریقہ نمبر ون لیکن صاحب نے کی کا وہ انسان ہے جو نمبر ایمان والے اللہ پاک پر اور پچھلے دن پر اور ملائکہ پر اور کتابوں پر تمام کتب سماویہ پر اور پیغمبروں پر یہ عقائد کا بیان ہے اب اب آل مال اعمال کا ذکر ہے اور دیتا ہے مال کو اوپر محبت اس اللہ پاک سے کرابت والوں کو اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو وہ مسافر جن کے بعد خرچ ختم ہو گیا اگرچہ گھروں کے اندر وہ مالدار ہیں لیکن اب کیونکہ اس کے بعد خرچ ختم ہو گیا وہ مستحق ہے وہ خا اور مانگنے والے وہ پھر رکابے اور گردنوں کے چھڑانے کے اندر قیدیوں کو اور غلاموں کو چھڑایا جائے قیدی ایک کھڑا ہے جیل میں اس نے لاکھ روپیہ دینا ہے تو لاکھ روپیہ دے کر اس کو چھڑوا لیا جائے سمجھ رہے ہو جب کوئی غلام ہے مکاتب بن گیا تو اس کا بدلے کتابت ادا کر کے اس کو آزاد کر دیا جائے جب اس کو خرید کر کے آزاد کیا جائے وہ اقام اخلاطا اور قائم کرتا ہے نماز کو وہ آتا زکاتا اور دیتا ہے زکات کو ول منہ فون اب حضرت ول فون جو ہے نا یہ معقوف ہے من آمن کا کس پر ولا وہ بولو صحیح بلا کنل برا بلا کنل برا من رام بلا کنل برہ من اوفا یا یوں کہو بلا کنل برا المول بلا کنل برا الموف سمجھے بال ماتموں کو دی بنائے یہ اخلاق کا بیان ہے کا بیان ہے نمبر تین اخلاق کا بیان اور وہ لوگ جو پورا کرنے والے ہیں اپنے معاہدوں کو آہدو جب کے معاہدہ کریں لیکن آہدو بلکہ کسی امر جائز کا جی، کسی امر جائز کا غلط امر مراد یہ جائز امر مراد ہے وفادرینا وفادرینا حضرت بڑا اشکال ہوتا ہے عام طور پر اشکال کیا جاتا ہے کہ دیکھو وفادرین معطوف ہے الموفون پھول المی فون جو ہے مرخو ہے اور منصوب ہے یہ کیوں ہے تو یاد کر لو دو المفون پر معقوف نہیں ہے منصوب ہے اس کا عامل عمدہ ہو مقدر ہے یہ نقد عل مزہ ہے کیا ہے نقد عل مدا ہے سمجھا مزہ پر منصوب ہے ہاں۔ کیا تھا ہاں مزہ کرتا ہوں میں ان لوگوں کی جو صدر کرنے والے ہیں جو مستقل مزاج ہیں چاہے جو چاہیں مستقل مزاج ہیں کس بات میں پھر بادشاہ بیچ تنگ دستی کے سمجھا تنگی آگے تو پھر بھی شریعت پر مستقل ہیں بس ذرائع اور بیماریوں کے اندر وہ الباس ہے نمبر تین اور وقت شدت قتال وقت شدت قتال فی سبیل اللہ کے شدت خوف شدت فی اللہ کے اندر خلاصہ یہ کہ کم ہمت و پریشان نہ ہوں جی بلا یہ یہ کم ہمت پریشان الا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا سدا کو بل کا عقائد و اخلاق میں کتنے عقائد و اخلاق میں وہ الا اور یہ لوگ وہ ہیں المتقون ڈرنے والے اعمال میں سمجھا عقائد اخلاق میں سچے ہیں اعمال میں بچنے اور ڈرنے والے ہیں تحریمات غیر غیر کا حکم کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء مشرقین مشرقی ان کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتی ان کو کھاؤ نیازات غیر اللہ کا حکم جو کہ حرام ہے تو یہ تعارف ثابت ہوتا ہے یہ تعارف ہے تحریمات غیر اللہ حلال ہے نیازات غیر اللہ حرام ہے یہ تعارف ہے سمجھا نہ صحیح تعارف تو نہیں ہے سوال کرنے کا اپنے طریقہ نہیں آیا سوال یہ ہے کہ تحریمات غیر اللہ کو کیوں حلال کہا گیا اور نظور نے غیر اللہ کو کیوں حرام کہا گیا حالانکہ وہ دونوں غیر اللہ کے لیے ہیں لیکن ایک کو حلال ایک کو حرام کیوں کہا گیا یہ سوال ہے اس کا جواب مسئلہ علا میں تفصیل سے گزر آیا ہے نا اب میں مجبور ہوں دوسرا کہتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یہ سب سے بڑا ہے حالانکہ باب مطلب جمع کے لیے ہے سمجھا سی یہ ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ واو ترتیب کے لیے ہے سمجھا واو ترتیب کے لیے میں کہا نہیں کہہ رہا وہ تو مطلب جمع ہے لیکن میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ تبارک مطالعہ نے پہلے ذکر کیا اس کو جو کام حرام ہے پھر اس کو جو اس سے بڑا ہے پھر اس کو جو اس سے بڑا ہے سمجھ رہے ہو خیال کرو ذرا بات کو اللہ نے مطلب جمع کر دیا ہے لیکن یہ ہے کہ درجہ ان کا ایک دوسرے سے اوپر ہے پرچی بالکل نہ دو جی سبق بہت رہتا ہے مشکل بھی ہے بہت ہے تم سبق پڑھو پہلے یا مانو کتب علیہ کمل ساتھ ہو سے قتل اولا تو تک حضرت اب یہ سورت کا حصہ اولا ختم